بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب دن اللہ علیہ اب ایک نیا باپ شروع کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انشفاق تکلیف من تقدیر یہ چیز کہ انسان کو پابند کیا جائے کہ وہ خدا کے احکامات کو مانے اس دنیا کی پلاننگ میں شامل ہے اور شاطا رحمت اللہ علیہ نے اب اس پر بات کی ہے انسانوں سے شروع کیا ہے پھر انہوں نے اس کائنات سے مثالیں دی ہیں پرندوں کی مثالیں دی ہیں ایسے ہی درخت فصلیں جو اگتی ہیں ان کی مثالیں دی ہیں اور وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں کائنات میں ایسی ہیں کہ انسان ان میں کچھ نہیں کر سکتا بے بس ہوتا ہے اور تعالی نے جس کو جس مقام پر رکھا ہے اور جو نو پیدا کی ہے اس کے اندر یہ جذبات بھی رکھے ہیں کہ وہ وہی کام کرے جو اس کی نو کا تقاضا ہے نو کو آپ آسانی سے سمجھ لیں تو کیٹیگری کہہ دیں کہ جانور جو ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن اور طرح سے ہے انسانوں کی اور طرح سے ہے اور جو درخت اشجار اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ اور طریقے پر ہے اس چیز کے ڈانڈے تقدیر سے بھی جا ملتے ہیں اور یہ چیز تقدیر کے درجے سے کم میں بھی حل ہوتی ہے تقدیر سے کم درجے میں ایسے حل ہوتی ہے کہ ایک انسان یہ سوال کرے کہ میں درخت کیوں نہ ہوا اور درخت کو زبان ملے اور درخت یہ کہے کہ میں جانور کیوں نہ ہوا اور جانور یہ کہے کہ میں انسان کیوں نہ ہوا تو یہ بیکار سوالات ہیں اسے ہر حال میں تسلیم کرنا ہے کہ اب جب میں بطور انسان پیدا ہو گیا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں وہ کام کرنے ہیں جو انسان کرتے ہیں اچھا کرے برا کرے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اب وہ ساری زندگی اس محنت پر لگا دے کہ میں کسی طرح حیوان بن جاؤں اور جو حیوان پیدا کر دیا ہے وہ ہزار تمنا کرے کہ میں درخت بن جاؤں نہیں ہو سکتا یہاں پر پہنچ کے انسانوں کا احتجاج کوئی وقت نہیں رکھتا اللہ تعالی نے عالم میں مادے نے تصرف کر کے جس کو جس طرح کا بنایا ہے اس پہ بہرحال حال اس طرح چلنا ہے اور وہ کام کرنے ہے یہ ہے نو کیٹیگری سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر ہم آخر بنائے کیوں گئے کہ اللہ کے احکامات مانے کوئی آدمی اگر نہیں ماننا چاہتا تو اس کی مجبوری شاہج اللہ مطلب اللہ نے یہاں پر بحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی آیات کی خلق ہی اور دیکھو اللہ تعالی نے یہ جو اس کائنات میں نشانیاں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ غور کرنے والا اللہ تک پہنچے اور انسانوں کو اس نے جو شریعت کا پابند ٹھہرایا ہے تو خود اللہ کے پاس اس کی زبردست دلیل موجود ہے یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا کرے جس کی دلیل خود اس کے پاس بھی نہ ہو ایک ہے حقمیت کہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے لیکن یہ کہ خود اس کی دلیل ہفتہ شاہ کے پاس نہ ہو یہ نہیں ہوتا اس کے کام بڑی حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کے کرنے کی بات ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں بہت سے لوگ بات کو سمجھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ بات کو نہیں سمجھ پاتے عقل کا معیار لوگوں کا مختلف ہوتا ہے اب اس کی بڑی واضح مثال دیکھیں بہت سے گھروں میں شوہر جو فیصلہ کرتا ہے بیوی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ کہتی ہے بالکل حماقت ہے بالکل غلط بات ہے یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی پانچ سال بعد کہیں سمجھ آتا ہے کہ شوہر نے جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ بالکل درست ہے شوہر زمین دیکھ لیتا ہے اور شہر سے دس کلومیٹر دور اور وہ کہتا ہے وہاں گھر بنائیں گے وہاں جا کر رہیں گے اب بیوی اس سے چیختی ہے کہ اتنا دور شہر سے تو وہ کہتا ہے کون سا آج ہی گھر بن جانا ہے تو چار سال لگیں گے اور اس وقت تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے آبادی پہنچے گی اور یہ یہ فوائد اس میں ہیں اگر عورت کی عقل کم ہو تو وہ اس پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ جو آپ نے منصوبہ بنایا ہے کسی طرح قابل عمل نہیں اور اس چیز کو اگر کوئی ریکارڈ کر لے آواز کو اس کی حرکتوں کو اس لڑائی کو اور جب وہ گھر بن جائے دس سال بعد دکھائے کہ بیوی یہ آپ کہہ رہی تھی اب بتاؤ کس کی عقل زیادہ اور کس نے صحیح دانش مندی سے کام لیا تو پھر شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد بھی ہو جاتا ہے خواتین بڑے بڑے اچھے فیصلے کر دیتی ہیں بڑی دانش مندی حکمت کے ساتھ بات کرتی ہیں رشتے جب ہوتے ہیں تو رشتوں میں ایسا جوڑ توڑ کرتی ہیں کئی مرتبہ وہ رشتے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات سال ہا سال تک مرتب ہوتے ہیں تو اس لیے انسان کے پاس اپنے فیل کی دلیل ہوتی ہے دوسرے کو نہیں سمجھ میں آتی تو بعض اوقات اس کی اپنی عقل کی کمی ہے تجربے کی کمی ہے عقل بالکل ٹھیک ہے تجربے ہی نہیں ایسی ہفتہ تعالی شاہ بغیر کسی تشریح کے اللہ سے خود کوئی پوچھے کہ اللہ اس کی دلیل تو اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل ہوتی ہے اور اسی لیے انسان جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز جو ان پر کھلے گی اعلی دانش مندی کی چیز وہ جس سے کہتے ہیں سپر لیول کے دماغ وہ سب سے پہلی چیز جو کھلے گی وہ کائنات میں جن مباحث میں الجھے رہے اس الجھاؤ کو اپنی عقل سے دور کر لیں گے عقل کی ترقی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسان جن چیزوں کو نہیں سمجھ سکا تھا جنت میں داخلے کے فوراً بعد اسے سمجھ میں آئے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے درمیان اور اس کی عقل کے درمیان بہت سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں غصہ آئی ہو جاتا ہے انسان اچھا آتا ہے مند ہے قتل کیوں کر دیتا ہے اس لیے جو غصہ آ گیا اسی آدمی سے ٹھنڈے مزاج کی صورت میں پوچھیں قتل کیوں کیا وہ کہے گا کہ غلط کر دیا نہیں کرنا چاہیے تھا عقل میں اور انسان میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں بخل ہے پیسہ نہیں خرچ کرنا اب یہ انسانی عقل میں اور انسان کے درمیان آ جاتا ہے شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ پہ کے چل کے اس کی ترتیب پر بات کرتے ہیں کہ انسان کا نفس اس کے دل کی خواہشات اور اس کی عقل ان تینوں میں ترتیب کیا ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے کہ کیا انسان اپنے دل کو ساری چیزوں پر حاوی کر دے یا عقل کو ساری چیزوں پہ حاوی کر دے یا اپنے نفس کو کھلی چھٹی دے دے کہ جو جی میں آیا کا گزرو ان تینوں میں ترتیب کیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ اس سے کہتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو انسانی عقل میں اور عام آدمی کے درمیان پردے ہوتے ہیں جب اوپر کے لیول پہ پہنچتا ہے تو پردے ختم ہو جاتے ہیں بیس سال کے لڑکے کا فیصلہ اور پچاس سال کے باپ کا فیصلہ بہت مختلف ہوتا ہے اس نے بیس سال میں خود جو فیصلہ کیا ہوتا ہے پچاس سال کی عمر میں پہنچ کے اس میں سکم نظر آنے لگتا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ تھا وہ حالات کے جبر کا نتیجہ تھا آج میں آزاد ہوں آج میں اگر اس زمانے میں واپس لوٹ جاؤں تو یہ فیصلہ نہ کروں ایسے ہی انسان جب عقل جب پہنچیں گے تو پھر انہیں پتا چلے گا جنت میں پہنچ کے کہ اللہ کے جتنے فیصلے ہیں سب کے سب دلیل کے ساتھ ہیں اب تارا شان کو کون ہرا سکتا ہے معاذ اللہ اس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو کیوں رکھا ہے انسانوں کو پابند کیوں بنایا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس دلیل نہیں اللہ کے پاس دلیل ہے آپ عقلوں کا تفاوت دیکھیں اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ انسانی عقل کس طرح مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے ہمایوں کے ساتھ شیر شاہ سودی کی جنگ اور شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا تو اسے تو بابر بادشاہ نے رقب دیا تھا شیر کا تو فرید خان اور یہ دونوں جب آپس میں ایک میدان میں لڑنا تھا اور ہندوستان کی قسمت کا گویا اس دن فیصلہ ہونا تھا تو فوجیں ساری سیٹ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری پوری طرح چکرنا اور اور سب چیزیں کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اپنے لشکر سے کہا کہ میں سونے لگا اور دن چڑھے گا تو جنگ شروع ہوگی تو حملہ کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے جو فائدے کی بات ہے ہم نے طے کر لیا ہے کتنا وقت پہ لڑائی ہوگی اس وقت تک میں سوتا ہوں سو گیا ہے جی، اٹھا اور گھبرا کے پھر سو گیا پھر اٹھا پھر سو گیا تین مرتبہ اس کے ساتھ یہ ہوا اور تیسری مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا میری فوج میں یہ جتنے کمانڈر ہیں ان کو بلاؤ اور بڑے مند لوگوں کو اس نے بلایا اور اس نے کہا الڈما کو بھی بلاؤ سادات کو بھی بلاؤ یہ سادات کو ساتھ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی نسبت کی وجہ سے کہ ان سے ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارکہ سیدنا علی رضی اللہ کے اولاد کی طرف ہے حتیٰ کے برداد جب تباہ ہوا ہے تو فوج میں ایک بڑی تعداد جو ہلاک لے کے گیا وہ سادات کے رام بھی تھے بڑی عزت کے ساتھ پیش آتا تھا اور سادات سے کہا کہ دعا کریں ان سارے مسلمانوں کا بیڑا درد کر دینا ہے اور آپ کو اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو تو سادات کا بڑا احترام رہا اور انگریز شیر شاہ سوری کہا سادات کو بھی بلاؤ اسلام کو بھی بلاؤ سب جمع ہو گئے کہنے لگا میں نے فجر کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ آج جو کچھ ہونا ہے وہ مجھے دکھا دیں اگر میں نے ہاتھ ہی جانا ہے ہندوستان ہمایوں کا ہی ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے اتنے لوگوں کا خون بہانے کی میں خود ہی اس کے حوالے کر دیتا ہوں بڑا بڑا دانش مند آدمی تھا بڑا عقل مند آدمی تھا <clears throat> بابر بادشاہ کی موجودگی میں بکری کا گوشت لایا گیا دعوتیں ایسے تھوڑی ہوتی تھیں آپ ازبکستان کے لوگوں کو اب تک دیکھیں تو یہ ازبک جو ہوتے ہیں وہ کدو کاٹ میں ہم سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہوتے ہیں یہ ساڑھے چھ فٹ کا قد سات فٹ کا قد اور اتنے موٹے اتنے لہیم شہیم ان کے سامنے ہندوستانی بےچارے پتلے دبلے سے چیز ہی کیا ہے تو یہ تھے تو وہ بابر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا سب کے سامنے اپنے حصے کا گوشت رکھا ہوا تھا بکری کی رانیں بکروں کی اور کھا رہے تھے تو اس کا گوشت جو تھا رام جو تھی وہ کم گلی ہوئی تھی اس نے بلا تعمل ہاتھ ڈالا گوشت پہ اور اس سختہ اسے خنجر نکال کے اسے کاٹنا شروع کر دیا یہ بادشاہوں کی محفل کے خلاف تھا اور بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی آدمی تلوار نکال لے خنجر نکال لے بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی تھی اور ہمیشہ حضور صلی اللہ وسلم کا خبردار تم میں سے کوئی آدمی کھلی ہوئی ترکش لے کے ہماری مسجد میں نہ آئے یعنی سامنے نظر آ رہے ہیں تیر فرمایا خبردار مسجدوں میں نہ ہو ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے فرمایا منسلک جس آدمی نے تلوار بغیر کی وجہ کے نکال لی اس نے بڑے گناہ کا کام کیا ایسے ہی ہے جس کوئی لوڈیڈ پسٹل پکڑ لے تو دوسرے لوگ ڈر جاتے ہیں اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو ہمارے اس دور میں تو جرمنی بیلجیم ہالینڈ ان ممالک میں جائیں وہاں قانون ہے کہ کوئی بھی فوجی اپنی فوج کی وردی میں شہر میں نہیں آئے گا گٹ میں رہو اور اگر وردی میں آنا ہے کوئی صورت نہیں شہروں میں عام لباس میں آؤ کیونکہ تمہیں دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے ایسے نہیں ہونا چاہیے پولیس ٹھیک ہے وردی میں تاکہ نظم کام ہے فوج کبھی نہیں آئی یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہی میں تھی اور مسلمانوں میں اس لیے تھی کہ ایک کامن سینس کی بات تھی یہ نہیں ہے کہ یورپ نے ہم سے لے لیا ان میں بھی کامن سینس ہے وہ بھی جانتے ہیں ان کی بھی ایک تہذیب ہے تو کہیں بھی دنیا میں بہت سی چیزیں اگرچہ ہم سے بھی نہیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے جہاں جہاں عقل نے ترقی کی اور تعلیم نے انسانوں نے یکساں قانون بنائے تو اس لیے بادشاہوں کی محفل میں خنجر کا نکال لینا بڑی بری بات سمجھی جاتی تھی اس نے خنجر نکالا گوشت کاٹا اور کھانے لگا وہاں پر بادشاہ دیکھ رہا تھا تو اس نے ہمایوں کو تنہائی میں بلا کے کہا کہ اس پہ نظر رکھنا یہ میری فوج کا ایسا کمانڈر ہے جو کل کو تمہارے لیے مشکل بنا سکتا ہے جس آدمی کو ذرا تعمل اور تردد نہ ہو اور بکری کا گوشت کاٹنے کے لیے وہ کھنچر نکال لے کل کو یہ کیا نہیں کر سکتا تو یہ شروع سے ہی ایسے تھا اور عقل بہت زیادہ تو کہنے لگا کہ میں نے آج فجر میں دعا مانگی سارے دانش مندوں سے اور فوج والوں سے کمانڈر سے کہ اللہ اگر ہمایوں کو آپ نے حکومت دینی ہے تو مجھے بتا دیں میں کیوں خام خواہ لوگوں کو لڑاؤں اور خون اور قتل و غارت کر دی کہنے لگا میں جب سویا تو میرے خواب نے دیکھا کہ ہمایوں نے مجھے اٹھا کر زمین پہ لٹا دیا پر میرے سینے پہ چڑھ بیٹھا میں پھر اٹھا پھر سویا اور اللہ سے دعا مانگی پھر تیسری مرتبہ میں نے یہی خواب دیکھا تم لوگ اس کی تعبیر بتاؤ کیا عقل اور دانش کی باتیں ہیں نا سب چپ ہو گئے اور رنگ اڑ گئے سب کے کیا اس کی تعبیر کون دے دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں اور یہ بھی بادشاہ ہے تو وہ بھی بادشاہ ہے اس کو کیسے کوئی کہے کہ ہار جاؤ گے یہ تو جب کوئی نہیں بولا اور پھر سب نے کہا آپ تعبیر اس کی بتائیں تو کہنے کہا اس اللہ نے بڑی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی ہے اس لیے ہم نے لڑنا ہے دیکھو ہمایوں نے مجھے نیچے لٹا دیا اور میرے سینے پہ بیٹھ گیا تو زمین ہمایوں کے پاس نہ رہی میری کمر پہ لگ گئی زمین آ کے تو ملک میرا ہے اور جو میرے اوپر بیٹھ گیا تو اوپر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ بھاگے گا اوپر کے علاقوں میں تو اوپر کے علاقے یہاں سے سندھ وغیرہ بھاگ کے چلا جائے گا یہ ہندوستان میں لے جائے گا لوگ چپ ہو گئے اور تعبیر واقعی ہوئی ہوئی کہ ہمایوں بھاگا اور بھاگ کر اس نے پناہ لی سندھ میں اور سندھ میں پھر اکبر کی پیدائش اور یہ پھر سندھ کے بعد وہ ایران چلا گیا تو کہتا تھا یہ تعبیر تھی میرے خواب کی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی خواب دیکھو تو حبیبن اور لبیبن یا اس سے بیان کرو جو تمہارا انتہائی گہرا دوست ہو اور یا اس سے بیان کرنا جو انتہائی عقل مند ہو تو اس عقل مند آدمی نے کھلی ہوئی چیز کو جو بظاہر شکست پہ دلالت کرتی تھی اس کی اس نے اسے تبدیل کیا اور کیسے لے آیا کہ اللہ دیکھو زمین تو میرے اس کے ساتھ چپکی تھی نا تو میں اس زمین کا مالک ہو گیا اور ہمارے بھاگ جائے گا یہ انسانوں کی عقل کا تفاوت ہے اب کوئی بڑے سے بڑا آدمی اس کے سامنے یہ تعبیر دے سکتا تھا تعبیر تو نظر آتی تھی دوسروں کو وہ یہ کہ تم مارے جاؤ گے بھاگ جاؤ گے اور ہمایوں غالب آ جائیں اب اس کی دوسری کہ دیکھیں کے سلسلے میں لکھا ہے اس کے متعلق کہ جب وہ بھاگ رہا تھا ہندوستان چھوڑ کے بڑا زبردست فاصل آدمی تھا ہمایوں اور وہ فلکیات پر بحث کرتا ان سارے مغلوں میں فلکیات پہ اسٹرانمی پہ اس سے بڑا آدمی ہمیں نہیں ملا اور وہ اتنا اس کا مشغلہ ہی یہی تھا کہ چاند کی اور مریخ کی آپس میں کتنا کتنی فاصلہ ہے مریخ پہ کیا ہوتا ہے چاند پہ کیا ہوتا ہے زحل پہ کیا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس نے ایک پیمانہ خود ایجاد کیا کہ دو ستاروں کے درمیان اگر فاصلہ ناپنا ہو تو کتنا ہے دوربینیں لگوا دی اور دوربینیں لگوا کے اپنے دور میں دیکھتا رہتا تھا کہ موومنٹ کیا ناسا کی جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں امریکہ سے یہ وہ اس قسم کی چیزیں کرتا کرا کرا ایسا آلہ کہلاتا تھا جس سے ستاروں کا باہمی فاصلہ ناپا جا سکے اور اس وقت بہت سے مسلمان یہ کام کرتے تھے یہ جو اسٹرانمی ہے علم نجوم ہے اس قسم کی چیزیں یہ مسلمان پڑھتے تھے کرا بچھڑے کو بھی کہتے ہیں یہ بچھڑا ہوتا ہے گائے کا بچہ بھینس کا بچہ اور کتا اس آلے کو بھی کہتے ہیں اپنی اس جلا وطنی کے دوران ایک جگہ خیمہ لگایا تھا تو بادشاہ اور بھی بڑے بڑے عمائدی یہ سب بھاگ رہے تھے تو رات نیند نہیں آئی اور اٹھا تو باہر دیکھا ایک سپاہی کھڑا تھا تو کہنے لگا کہ دیکھو یہاں جاؤ قریب کے شہر میں اور اگر کترا مل جائے تو لے آؤ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ستاروں کی پیمائش کروں رات گزرے اپنا مشغلہ ہے تو تھوڑی دیر میں اس نے آواز سنی تو بہت سے بچھڑے لے کے وہ آ گیا اور سب میں میں کر رہے باہر نکلا خیمے سے اور سپاہی سے پوچھا کیا کیا اس نے کہا کہ جی، آپ نے بچھڑے منگوائے تھے سارے شہر سے جو بھی آوارہ تھا پکڑ کے لے آیا سلام جی نے اس نے ہنس پڑا اور کہنے کا ان کو چھوڑا جہاں سے لے آئے ہو یہ عقل کا تفاوت ہے کہ بادشاہ کیا مانگ رہا ہے اور یہ کیا چلے اب یہ سامانی کا حال ہے بارہ پندرہ آدمی ہیں اور سارے کے سارے بڑے بڑے لوگ ہیں شکست ہو گئی لیکن اپنی جگہ پہ تو بڑے تھے اپنے ایک دوست سے کہتا ہے کہ میں فال لیتا ہوں اور فال میں دیکھو کیا اللہ کو منظور ہے اس نے کہا کہ فال مائن کس طرح لیں گے اس نے کہا راستے میں تین آدمی جو بھی ملے ان سے نام پوچھوں گا اور جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اللہ چاہے تو تین ناموں میں ظاہر کر دے گا اس کا ایک نام سے فال لے لو اس کا نہیں تین ناموں سے فال لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فال ایسے ہی لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے فال لیا کرتے تھے لوگ آتے تھے نام پوچھتے تھے اور فال لیتے تھے آپ اللہ کے ساتھ اچھے تعلق کی اسی لیے دعا کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نظر ان پالوں پہ ہے کسی چیز پہ نہیں رہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے اور کسی مصیبت کو ٹالنے کی دعا مانگتے تھے یہ مصیبت نہ آئے تو الٹے ہاتھوں سے دعا مانگتے تھے یہ الٹے ہاتھ کو دعا دینا ایسے کی بجائے ایسے کرنا یہ فالتی اس بات کی کہ اس بلا کو ہٹا دیا ہے روک دیا دفع کر دیا ختم کر دیا اور دعا میں پھال لیتے تھے دعا ایسے مانگتے ہیں نا سب امت حضور صلی اللہ علیہ ایسے مانگتے تھے منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے یعنی اللہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو خیر اور برکت سے بھر دیا ہے تو انسانی جس میں سب سے اچھی چیز چہرہ ہے میرے چہرے پہ بھی خدا کی طرف سے رحمت اور برکت ہو جائے اس کی نماز پڑھائی اور نماز بارش کے لیے تھی کہ قہر پڑ گیا ہے بارش نہیں ہو رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کونا پکڑا اور ایک دم سے اسے پلٹا دیا فال اس بات کی کہ اللہ دیکھو ایسے حالات کو پلٹا دے گا فال لیتے تھے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے بھی پوچھا حدیری میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا فرمایا فجر کے بعد آج کون آیا اتنا آیا چپ ہو گئے پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن ایک دن پوچھا آج کون آیا ہے نے کس کو بھیجا ہے کہا سہل کو بھیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لو بھائی آج فیصلہ ہو جائے گا سہل کا مطلب ہے نرم زمین نا سہل کا مطلب ہے آسان کام اب الان سہل اللہ آج سہل آیا ہے تو اللہ نے سہولت دے دی آج کام ہو جائے معاہدہ ہو گیا ہمایوں نے کہا میں پال لوں گا اس نے کہا ایک آدمی سے پال لے لو اس کا نہیں تین سے لوں گا آگے چلے تو ایک بوڑھا جا رہا تھا اس سے نے روکا تھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام ہے مراد بڑا خوش ہوا ہمایوں آگے چل پڑا کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ مراد تک پہنچائے گا دیکھا تم نے دو نام اگر اور ایسے مل جائیں تو پھر ہندوستان کہیں نہیں جاتا جا رہا ہے ایران اور یہ ہے سوچ کا انداز اگے ملا ایک آدمی کنویں پہ کھڑا تھا تو اسے بلایا اسے کہا کنویں والے تیرا نام کیا اس کا دولت بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اس کا مطلب ہے مراد بھی ملے گی اور پیسہ بھی خوب ملے گا تو اس نے کہا اب کہنے لگا یار اگر اب سعادت مل جائے نا توفیق اللہ کی طرف سے توفیق خدا دے دے گا تو دیکھو گے مراد تک بھی پہنچیں گے اور دولت بھی خوب آئے گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے وہ دیکھتے ہیں کہ اتفاق اللہ کی طرف سے تھا اتفاق کیا اللہ کی طرف سے آگے جو آدمی ملا تو اس سے پوچھے تمہارا نام کیا اس کا سعادت تو اچھل پڑا ہوا اور آپ شاپ ٹھیک کہنے لگا کہ دیکھو یہ اللہ نے بتا دیا ہے ہندوستان واپس آئیں گے اور پتا کریں گے یہ سوچ کا انداز ہے نا اب یہ ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے بڑے سے بڑا بادشاہ مطلب جس کی تربیت اس طرح کی نہ ہوئی بھی ہو وہ کیسے سوچ سکتا ہے اسی لیے یہ جو بڑے لوگ تھے ان کی صحبت میں جو جاتے تھے لوگ تو اپنے فکر کی اصلاح کے لیے جاتے تھے یہ بڑے لوگ سوچتے کہتے ہیں بڑے لوگوں کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے پچاس سال بعد کیا ہونا ہے سو سال بعد کیا ہونا ہے اس فلاں چیز میں کیا ہونا ہے بادشاہ سے بیٹے نے کہا کہ ابا میں تو آپ کو آئینہ سمجھتا ہوں اور آئینے میں ایسے ایسے ہوتا ہے ان کا میرے بیٹے خود آئینہ بن جائے آئینہ دیکھنا چھوڑ کہ لوگ حالات کچھ میں دیکھیں کہ تیری موومنٹ کیا ہے تو کیسے چل رہا ہے اس لیے انسانی عقل جو ہے اس کے اور انسان کے درمیان بہت سی چیزیں ہائل ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے یہ کہا گیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس بات کی سچائی میں یہ نیچے نے کہا جرمنی میں اور اس سے اس سے کئی سو سال پہلے ٹھیک یہی بات اس سے مجد الفسانی سرحدی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھی نقشے نے کہا کہ دنیا میں خالص عقل کا وجود نہیں پایا جاتا حضرت مجدد الحمدانی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفے میں لکھا یا جو اب مکتوبات شریف میں لکھا حضرت نے لکھا کہ دنیا میں دو چیزیں خالص نہیں پائی جاتی ایک کش خالص نہیں ملتا اور دوسرے عقل خالص نہیں ان کا دونوں چیزیں نہیں ملتی بڑی باری بات سمجھنے کی ہے نچے کہتے ہیں دنیا میں عقل خالص کہیں نہیں ملتی اس لیے کہ ہر آدمی کی عقل اپنے ماحول سے متاثر ہے ہر آدمی کی عقل اپنی تعلیم سے متاثر ہے ہر آدمی کی عقل اپنی نسل سے متاثر ہے کہ اس کی رگوں میں خون کہاں سے آیا آدمی کیسے خالی عقل کو پائے اگر نسل وہ ہے جو لڑتی بھیڑتی آئی ہے اور جس نے پہاڑی علاقوں میں زندگی گزاری ہے اس کے سوچ کا انداز اور ہے اور وہ نسل جو میدانی علاقوں میں ہوتی ہے اس کی سوچ کا انداز اور ہے میدانی علاقوں میں دودھ پایا جاتا ہے کثرت سے اور جو دودھ ہے وہ مستی پیدا کرتا ہے اس میں دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے مستی پیدا کرتا ہے تو جو مست لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ اور پہاڑی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں دودھ کی قلت ہے گندم کی قلت ہے اناج کی قلت ہے ٹکڑے نہیں ملتے زمین کے جہاں پہ کھلی فصلیں لگائی جا سکیں تو نتیجہ یہ کہ انہیں اپنی بقا کے لیے جد وجہد کرنی پڑتی ہے شہروں میں آ کے نوکریاں کرنی پڑتی ہیں چھوٹا سا کتا ہے اس میں ایک دو چار من گندم لگا لی ایک آدھ کوئی جانور پا لیا اس طرح کر لیا اس طرح کر لیا اس کی وقا کی جد و جہد اس کو سوچنے پہ اور طرح مجبور کرتی ہے کو رزق مل رہا ہے فراوانی سے یہ اور طرح سوچتا ہے یہ چیزیں تو پیش آتی اس لیے خالص انسانی عقل دنیا میں نہیں ہوتی ہر آدمی کی عقل متاثر ہوتی ہے تعلیم سے ماحول سے معاش سے اور بھلے اللہ کسی کی موت ہو جائے اور موت وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کی عقل کہیں کہیں سارے ٹھکانے نہیں رہتے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ سے آدمی اتنے پڑھے لکھے دانش مند ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے اپنی بہن سے اتنا تعلق اتنی مجھے اچھی لگتی تھی میری بہن آپا کا جب سے انتقال ہوا ہے دو سال تک میں اپنے آپ کو اس قابو میں نہیں لا سکا کہ لکھ پڑھ سکوں یہ جھٹکا لگ جاتا ہے کبھی خدا نہ خاصہ جوان بیٹے کی موت ہو جائے خدا نہ خاصہ بھلے اللہ بیوی کا اہلیہ کا انتقال ہو جائے اور محبت ہو اپنی بیوی سے یا شور کا انتقال ہو جائے کئی کئی برس تک وہ عقل کچھ اور سوچنے لگتی ہے تو انسانی عقل خالد نہیں ملتی حضرت اللہ فرمایا کش بھی خالد نہیں ملتا انہوں نے پہلے یہ بات لکھی کش اس کی خالد نہیں ملتا کہ کش کی بھی تعبیر ہوتی ہے عالم کش میں جسے دکھایا جاتا ہے عالم خواب میں جسے دکھایا جاتا ہے تو وہ آدمی اپنے آپ کو باہر کی دنیا سے بالکل نہیں کاٹ سکتا سو رہا ہوتا ہے خواب دیکھتا ہے بظاہر اس دنیا سے کٹا ہوا ہے لیکن اس کا دماغ تو کام کر رہا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ہے ان دونوں چیزوں سے آگے چل کے باریکی کی بات یہ ہے کہ وہی خالق ہوتی وہی میں خارج کا ماحول اثر انداز نہیں ہوتا اس لیے خود نبی کو بھی بعض اوقات پتا نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ اس مقام پر لے جائے گا اللہ تعالیٰ نے کا مل کتاب ویمان آپ کو نہیں پتا تھا کہ خدا کی کتاب کیا چیز ہے قرآن اور آپ کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا لیکن ہم نے آپ کو خدا نے کہا میں نے آپ کو کتاب دی ہم نے آپ کو قرآن دیا آپ کو پہلے ہی اس بات کا پتا تھا تو نبی جو ہوتا ہے اس کی وہی بالکل اس میں باہر کا اثر نہیں ہوتا کوئی چیز نہیں ہوتی اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتے تھے گویا گرد و پیش سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا سورہ نام کی آیات نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ گئے اونٹنی کی ہڈیاں بچنے لگی اور آخر تھک کے بیٹھ گئی اور اس سے اپنی گردن زمین پہ رکھ دی سے مر جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی سے اترے نیچے اترے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نیچے اترے رہی کی حالت میں تو میں لیٹا ہوا تھا اور آپ کی چادر مبارک کا ایک کونا میری ران پر پڑ گیا تو خدا کی قسم میں ہل نہیں سکا مجھے لگتا تھا کہ اب میری یہ ہڈی ٹوٹی ہے اب ٹوٹی حالانکہ ران کی ہڈی ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ انسانی جسم میں بوجھ کو برداشت کر لیتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے لگتا تھا چور چور ہو جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں ہے ید و پیش میں کیا ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ درمیان میں جی فلانے نے لکمہ دے دیا تھا تو نبی نے وہ لکمہ قبول کر کے اسے قرآن میں شامل کر دیا اس کی وہی خالص ہے انسان کے خواب خالص نہیں ہوتے بہت سی چیزیں ادھر اس لیے جو تعبیر دینے والا صحیح ماہر آدمی ہوتا ہے وہ بڑے کمال کی چیز کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اتنا حصہ خواب ہے اور اتنا حصہ خیال ہے یہ خیالات ہیں ان کو نکال دو باقی خالص خواب بچتا ہے اس کی تعبیر دے دو یہ کمال کے موقع پر جو ہوتے ہیں جو تعبیر دیتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے یہ چیزیں اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جناب رضی اللہ نے کہا کہ تم تعبیر دو اس خواب کی حضرت رضی اللہ نے تعبیر دی خواب کی صحیح بخاری میں آتا ہے اور پھر آپ سے کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے بتائیں اس کی تعبیر یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہے یہی تعبیر مگر کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ فرق بیان کریں جو میں نہیں بتا سکا آپ نے میں نہیں نہیں ایسی بات نہ کرو چھوڑو اس بات کو اس لیے کہ نبوت میں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں یقیناً فرق ہے کہاں نبوت حضرت رضی اللہ جس مقام کے بھی آدمی تھے لیکن نبوت بہرحال نبوت ہے تو اس کی یہ چیزوں میں فرق پڑتا ہے جب یہ فرق پڑتا ہے تو یہ فرق کھلے گا جا کر جنت میں انسانوں کا احساس کہ تم کیوں ان چیزوں کے مقلف بنائے گئے تھے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے اس عنوان کا تعلق تقدیر سے بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی کیوں بنایا اللہ تعالیٰ اگر جانور پیدا کر دیتا یہ ہو جاتا انسان نہ بناتا یہ کر دیتا لیکن بات کمال کی ہے سیدنا علی رضی اللہ ان سے کسی نے کہا کہ مومن اگر آپ بچپن میں انتقال کر جاتے تو کیا اچھا نہ ہوتا حساب کتاب نہ ہوتا فرمایا بالکل نہیں میں تو اب خوش ہوں جوان ہوں اس نے کہا کیوں خوش ہیں کیا لگے میں اپنے اختیار اور عقل اور شعور کے ساتھ اللہ کی تصدیق کیسے کرتا ہوں اب مجھ میں یہ ہمت ہے کہ میں اللہ کی شریعت کو قبول کروں فرمایا اصل کی بنیاد پہ شعور کی بنیاد پہ جو میں فیصلے کر سکتا ہوں میں اسے بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں بچپن میں مر جاتا ہوں تو مجھے شعور ہی نہ ہوتا تو کوئی فیصلہ ہی نہ کر پاتا یہ قوت اور ہمت کی بات ہے نا ہمت کی بات کہ نہیں اس حالت سے یہ حالت بہتر ہے تو اس لیے جتنے بھی لوگ ترقی یافتہ ذہن ہوتا ہے اور ذہن چیزوں پر غور کرتا ہے تو بنیاد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے صرف وہ چیزیں کافی نہیں ہیں جو اس کے جسم کو قائم رکھیں انسان جب بھی اپنی جسمانی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے پھر اس کے بقا کے لیے اسے کوئی نہ کوئی نظریہ چاہیے ہوتا ہے ظاہر ہے سارے انسان جانور تو نہیں ہوتے معذم جانور مشترک ہے کھاتا پیتا ہے جانور انسان بھی کھاتا پیتا ہے جانور کو اپنے جنسی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں انسان کو بھی پورے کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد جانور کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسانوں میں جو جانور نما ہوتے ہیں بس ان کی زندگی بھی یہیں تک ختم ہو جاتی ہے لیکن انسانوں میں ایسے ہوتا نہیں انسانوں میں بہت سے ہوتے ہیں کہ جب ان کا معاش کا بندوبست ہو جاتا ہے پیسہ ملنے لگتا ہے ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں شادی ہو گئی اب اس کے بعد وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتا وہ کہتا ہے کس نظریے کے ساتھ جینا ہے کیوں جی رہے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے اسی لیے امیرکن جو روس کو شکست دینے کے بعد بظاہر نے شکست دی اور جو کتابیں آئی ہیں امیرکن مارکیٹ کی کتابیں بہت سی ایسی آپ کو ملیں گی جس میں بنیادی طور پر نظریہ یہ ہے کہ اب ہمیں جینا کیوں ہے ان کا اینڈ آف ہسٹری ہو گیا last end of the time ہو گیا کہ اب دنیا میں اس تہذیب کے علاوہ کوئی تہذیب باقی نہیں رہے گی اس لیے کہ کھانا پینا خواہشات یہ ساری امیرکن کی پوری ہو رہی ہیں آرام سے اس کے بعد وہ سوچتے ہیں آگے کیا ہے اب آگے کیا ہے یہ موقع ہے جہاں پر ان کے اچھے جو دماغ تھے اگر اسلام ان تک پہنچتا اسلام کی اپروچ پہنچتی اور اسلام اس لیول پہ سمجھایا جاتا جو ان کا لیول تھا تو پھر بات بنتی لیکن کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے یہ تو فیصلہ کرنے والے کریں گے بھی اور لکھیں گے بھی لیکن ہم اسلام کی دعوت اس درجے کی ان تک نہیں پہنچا سکتے جس درجے میں پہنچ کے اسلام کو سننا چاہتا جس درجے میں پہنچ کے وہ چاہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ اسلام کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اس فلسفے کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ مردوں اور کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں سے شادی کیوں نہ کی جائے اسلام کیا کہتا ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا اب ایک چھوٹی سی مثال لیں ہر ایک تک بات کرنے کا ہر ایک تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا لیول یکساں نہیں ہو سکتا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں جرمنی میں لیکچر دینے گیا آپ نے تو واپسی میں میں فرانس گیا اور فرانس میں برگستان مجھے ملے تو برگستان نے مجھ سے کہا بڑے فلسفی تھے فرانسیسیوں میں بہت اعلیٰ درجے کی شخصیت تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آبادیاں دنیا دنیا کے جرائم کا حل کیا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد جس بری طرح دنیا کی تبدیلی دنیا میں تبدیلیاں واقع ہوئیں اور خاص طور پہ مرض جب ختم ہو گئے اور علاقوں کے علاقے خالی ہو گئے تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے جو بھوک پیدا ہوئی جو ننگ اور غربت اور افلاس نے پنگلا کر دیا پہلی جنگ عظیم نے تو ایک کہتے ہیں برسان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ارینج سٹیز نہیں ہے کچی آبادیاں یہ کچی آبادیاں ختم ہونی چاہیے اور جب یہ ختم ہوں گی تب جا کر دنیا میں نسبتاً سکون آئے گا کیونکہ لوگ کچی آبادیاں بناتے ہیں اور پھر ان کی ذہنیت بدلتی ہے وہاں جا کر تباہیاں ہوتی ہیں آپ کراچی کی کچی آبادیوں کو دیکھ لیں آپ اسلام آباد کی کچی آبادیوں کو دیکھ لیں یہ کچی آبادیاں جن جن جرائم کا مرکز بنتی ہیں لوگ جا کے پناہ لیتے ہیں اصل عوام ہوتا ہے نشہ وہاں ہوتا ہے اور کیا کیا دوائیاں وہاں پھیلتی تو برگستان نے کہا کہ اقبال یہ آپ نے کہاں سے لیا آئیڈیا تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو برگستان حیران ہوا اس نے کہا کہ اس زمانے میں کوئی یہ سوچ سکتا تھا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ نے یہ فرما دیا تھا کہ اس جگہ تک مدینہ منورہ آباد ہوگا اور جب یہاں پر مکان بن جائیں تو یہ آخری مکان ہے تم میں سے جو بھی میرے بعد آئے مدینہ منورہ کی آبادی سے نہ بڑھنے انہیں دوسرے شہر آباد کر تو جب جب ایک ارینج سٹی اس کی آبادی گنی چنی حکومت کے اختیارات حکومت کو پتا ہوگا کہ یہاں پر کتنی چیزیں چاہیے کتنا دودھ چاہیے کتنا گوشت چاہیے شہر میں پانی کتنا چاہیے جب حکومت کر دے گی کہ اتنی زیادہ آبادی یعنی بنا وہاں کے پچاس لاکھ آدمیوں کی گنجائش پیدا کرو اس طرح آبادیاں بڑھیں تو اقبال کہتے ہیں میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا پہاڑ تک کا فرمایا تھا کہ جہاں تک ٹھیک ہے شہر اس سے بڑے تو آبادیاں نہیں بنانی شروع کرو نئے شہر بسانا شروع کرو اور سیدنا عمر رضی اللہ یہ تو بات آپ سے کریں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دینا منورہ میں گھومتے رہتے تھے ایک دن وسیلہ پہاڑ پر پہنچے اپنی گھر میں تو وہاں مکان بنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے میں اعلان کیا اور کہا مدینہ منورہ میں بس اب آبادی ختم کوئی گھر نہیں بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے فرمایا تھا کہ جب یہاں تک آبادی پہنچ جائے اس کے بعد آگے آبادی نہ بنانے دینا تو کہتے ہیں جب میں نے جب برگسان سے کہا تو خوشی کے مارے اچھل پڑا اور مجھے کہنے کا کہ اقبال اس زمانے میں کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا تھا کہ شہر ارینج ہونی چاہیے اور سچی آبادیاں نہیں ہونی چاہیے یہ اسلام کا وہ لیول ہے اگر اقبال اس کو یہ بتانے بیٹھ جاتے کہ شراب آرام ہے اور اس طرح ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے وہ کیا ملاقات ہوتی اقبال نے بات کی اس کے لیول کی بات کی آپ دیکھیں یہ آئیڈیاز ہیں نا لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے وہ جانتے نہیں آپ تصور کریں جمعے کا خطبہ میر عنہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مملکت میں جتنے سونے کے سکے جاری ہیں جتنے بھی چاندی کے سکے جاری ہیں میں سارے سونے کو حکومت کے خزانے میں جمع کر لوں اور لوگوں میں ہم چمڑے کا سکہ چلائیں اور اونٹوں کی کھال لے کے اس کے سکے بنواؤں اور اپنی مملکت میں سارا سونا جمع کر لیں نماز کے بعد جب بیٹھے تو اپنے مشیر جو تھے ان کے سب سے کہا کہا انہوں نے المومنین اگر ہم نے چمڑے کے سکے جاری کیے نا اونٹ کی کال کے اربوں میں اونٹ ختم ہو جائیں گے اس لیے آپ یہ نہ کریں چپ ہو گئے اللہ لیکن یہ جو آئیڈیا جس شخص کے دماغ میں آیا ہے وہ معاشیات میں کیسے سوچتا ہوگا وہ وہ چیز تھی جو ان کے خود اپنے اپنے شورا کے دوسرے حضرات اس بات تک نہیں پہنچ سکے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہے اگر میرے بعد نبوت ملنی ہوتی تو اسے مل جاتی تو نبوت کا عہدہ ہی ختم ہو گیا نا اگر نہ فرمایا اگر نبی کوئی اور ہوتا تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے اب تک معاشیات میں اب بھی دیکھ لیں بڑے بڑے ممالک چائنا کو اب دیکھیں انڈیا کو دیکھیں سونا جمع کرو سونا جمع کرو تو کوئی نہ کوئی تو اکانومی میں چیز ہے <clears throat> جو اس وقت انہوں نے فرمائی تھی اور یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں غیر معمولی عقل پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں اور یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کریں لوگوں کی قیادت کریں کیونکہ ان کی قیادت سے قومیں آگے آتی ہیں اور ان کی قیادت سے حالات بدلتے ہیں لہذا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے سرے سے کہ کوئی آدمی یہ پوچھنے بیٹھ جائے کہ اللہ نے مجھے انسان کیوں پیدا کیا وہی بات علی رضی اللہ عنہ کیا میں اس پہ خوش ہوں مجھے اللہ نے شعور دیا ہے اب میں اس چیز کو اللہ کی تصدیق تردید خدا کو ماننا نہ ماننا آدمی کا اپنا اختیار ہے جو اختیار کی زندگی ہے وہ آجزی اور لاچاری کی زندگی سے کہیں زیادہ اچھی ہے اس کے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ درختوں پر غور کریں فنزر اور تم دیکھو درختوں کو اور درختوں کے جو اوراق ہیں پتے ہیں ان پہ غور کیجئے پھلوں میں غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہر نو کے لیے خاص شکل کے پتے پیدا کر دیے اور پھر کسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ درخت کیسا ہے آم کا درخت ہے اس کے پتے الگ ہے اب آم کا درخت اس کو زبان لگ جائے اور وہ کہے کہ میرے پتے جو ہیں یہ انگور کی بیل کی طرح نہیں ہوئے تو بیکار کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس نو کو پیدا کیا ہے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو بھی خدا نے اسی طرح پیدا کیا ہے اور انسان کو پابند بنایا ہے اس چیز کا کہ وہ اپنے لیے کچھ خاص احکامات رکھتا ہے اور ان احکامات پر وہ عمل کرے اس لیے انسان کو بنیادی طور پر فطرت رہنمائی کرتی انسان کافر ہو مومن ہو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں فطرت رہنمائی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں ڈالا ہے کہ وہ ناپاک چیزوں سے نفرت کرے اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ پاکیزہ چیزوں کی طرف آئیں اس لیے آپ دیکھیں کتنے ہی کافر ہیں کیسی نفاست پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال دی اسی طرح سردی اور گرمی تحفظ ہے اور چیزیں یہ جو ہمارے یہاں ہسٹری پڑھاتے ہیں نا انسان جب دنیا میں آیا تو ننگ رنگ تھا پھر اس نے جانوروں کو مارا پھر کھالے اوڑھنی شروع کی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہم کہتے ہیں جتنی ریسرچ ہوئی ہے یہ سارا ریسرچ ورک آپ نے درمیان سے انسانوں کو اٹھایا اصل میں انسان کب آیا تھا اللہ اس کا ذکر کرتا ہے آدم علیہ السلط والسلام سے سیدنا آدم علیہ السلط صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے وہ خدا کی طرف سے پہلے آدمی بھی تھے تو پہلے پیغمبر بھی تھے اللہ نے سب چیزوں کے ساتھ یہاں بھیجا اللہ تعالی نے دکھایا کہ وہ زمین میں کیسے رہیں گے خدا نے ان کے ساتھ پودے اور چیزیں بھیجی وہ آ کر انہوں نے لگائی اور ان پودوں نے پرورش پائی اور یہ چیزیں اسی لیے تو ان کے بیٹوں میں آبیل کابیل میں لڑائی ہوئی ایک دوسرے کو مار دیا پتا تھا کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جذبات تھے حسد تھا خوشی تھی غمی تھی انسانوں کا کھانا تھا انسانیت کا آغاز اس عرض پہ نہایت شاندار طریقے سے ہوا ہے نبوت سے ہوا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے تھا غار ملے اور غاروں میں یہ ملا اور یہ ملا یہ تو جناب آپ درمیان کی بات کر رہے ہیں اصل میں جب آدم علیہ السلام آئے تھے کون پہنچ سکتا ہے اس طور پر درمیان کی کڑیاں غائب ہے مل بھی نہیں سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نصب بیان کرتے تھے اور اسماعیل تک جب پہنچتے تھے اسماعیل علیہ السلام تک اس کے بعد ادنان اس نے ود اور یہاں پہنچ کر جاتے تھے مطلب کزب یہ جتنے لوگ دنیا میں اپنا نصب آدم علیہ السلام تک ثابت کرتے ہیں سب کے سب کذاب ہیں پرلے درجے کے جھوٹے ہیں فرماتے تھے ابن سے لے کے حضرت نور علیہ السلام تک قرون بین ذالک کا اتنی پشتیں گزری ہیں انسانوں کی کہ کوئی نہیں جانتا سورہ ابراہیم کے شروع میں جو آتا ہے نا وہ وہ وہ وہ اس مقام پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یعلمہن الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ادنان اتنے وقت سے لے کے سیدنا نو علیہ السلام تک درمیان کے جو واسطے ہیں یہ کتنے تھے کون کون انسان آئے کہاں کہاں آبادیاں ہوئی کیا کیا تباہیاں ہوئی تو اس کی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ انسانوں کو جو پیدا اللہ نے کیا دنیا میں بھیجا فطرت ہے فطری چیزیں ہیں انسانوں کے مقدمات ہیں چیزیں ہیں انسانوں کی لڑائیاں جھگڑے یہ سارا انسان اس شاندار طریقے پر آیا تھا مرد کا تفوق ہے غلبہ ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ جتنے مرضی کر کر لے لے جس طرح جس طرح بری چیزوں سے انسان کو نفرت ہے انسان اس پہ لوٹتا ہے اس دنیا میں خرگوں آدمی ہیں فرض کر لیجئے ارب پانچ چار ارب آدمی دو کروڑ سے چھپکلی کھانے لگ جائیں مینڈک کھانے لگ جائیں تو باقی جو دنیا ہے اس تہذیب کو نہیں اپنا سکتی اس کی کے سبن کراہٹ پیدا ہوتی ہے شکل چیز دیکھ کے کراہٹ پیدا ہوتی ہے دل میں جرجری آتی ہے کہ اس چیز کو نہیں کھانا اسی طرح آپ نے جو تہذیب پچھلے چار سو سال سے چلی ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر برابر برابر تباہی کر دی دنیا میں اس نظریے نے اور جو تباہ ہوئے ہیں جنہوں نے اس کا الگ اٹھایا تھا جھنڈا وہ کہتے ہیں بیک ٹو پیویلین اب واپس گھروں کو جاؤ اب واپس گھروں کو جاؤ مائیں اچھی ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے تو تم نے ہی تو ماؤں کو لا کر بازار میں کھڑا کیا تھا تم نے ہی تو کہا تھا پہلے یہ نظریہ تھا اب یہ نظریہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں ڈال دی اور انسانی مسائل سے حل اس کے علاوہ کچھ نہیں اب غور کیجیے ایک عزیز پیش کہ حضور صلی اللہ علیہ کے کیا خلا کی بات آئی بڑا آسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت سے کہتے کہ میں نے کھلا کر دیا چلو چھٹی ہوئی نکاح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ جو تھی وہ قانونی تو تھا وہ جو کچھ سماجی قانونی کی تو ایک شک ہے کھلا کے معاملے میں اب عورتیں جاتی ہیں لڑتی ہیں جا کر کھلا کے لیے چلی گئی عدالت جج صاحب نے اور خاص طور پہ جو خواتین جج لگ گئی ہیں اللہ کی بنا ان سے یہ تو بغیر کسی چیز کے کھلا دے دیتی ہیں عورتوں کے جاؤ کھلا ہو گیا شوہر میرا ظلم کرتا ہے جی دوسری کہتی ہے شوہر میرے پیسے پورے نہیں دیتا تیسری کچھ اور ازر لے آتی ہے ایک نوٹس جاری کیا دوسرا کیا تیسرا کیا اس لکھ دیا کھلا ہو گیا اس خلا کو عورت کہتی ہے مجھے طلاق ہو گئی اور ان میں پھر بھی جس میں کوئی شرم حیا تلاش ہوئی نہیں لیکن جو شرم ہے کہتی ہے میں عزت گزار کے دوسرا نکاح کروں اور اب تو ایسی آ گئی ہے کہ خلا کا پرچہ لے کے عدالت سے نکلی اور یار کے ہاتھ میں سمایا کہ بلاؤ شام کو مولی صاحب کو نکاح کرتے ہیں بلاؤ گئی نہ عزت گزار رہی ہے نہ اسے کچھ پتا ہے اور جج کو بھی پتا نہیں ہے کہ جو فیصلہ کرنے چلا ہے اللہ کے بندو یہ فیصلہ تم کر کیسے سکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت آئی کہ اللہ کے رسول کھلا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلا کی اجازت دے دی اور پھر اس کے شوہر سے فرمایا کہ تم طلاق دو یہ طلاق کا حق رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا یہ نکاح کوئی چھوٹی سی چیز ہے فرمایا آپ طلاق دیں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ولوزی بھی یدی ہی اکرتن نکاح اور کھلا اس میں رشتے کو وہ ختم کرے گا جس نے نکاح کی گرا باندھی ہے تو گرا باندھنے والا شوہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ کھلا ہو گیا عورت کو اور گاؤں چلی جاؤ تو انہیں طلاق ہو گئی فرمایا تم سے ایک طلاق ہو طلاق دی شوہر نے پھر اس نے عزت گزاری اور پھر جا کر ہوا ہے یہ انسانی زندگی ہے انسانی زندگی کو اگر قائم رکھنا ہے معاشروں کو اللہ نے جو تفکو مرد کا کسی حد تک رکھا ہے وہ قائم ہے اور اسی طرح شوہر پہ پابندیاں لگا دی تم بیوی پہ ذکر نہیں کر سکتے یہ یہ یہ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں حدیبیہ میں آئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ کے بعد اتنے افسردہ ہیں اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ کن شرائط پہ ہم نے صلاح کر لی عمرہ نہیں کر سکے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ سب کے سب پریشان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کھول دیا اور خیمے میں تشریف لائے اور اس سفر میں مل مومن سلم رضی اللہ عنہ ساتھ تھی آپ نے کہا سلمہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے انہیں کہا کہ اٹھو اور احرام کھولو اور قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر سرمنڈا دو کہ کیوں نہیں اٹھے ان کا غم کی اتنی شدید کیفیت تھی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یہ ہے بعض اوقات خواتین جو مشورہ دیتی ہیں کیسا زبردست ہوتا ہے اسی لیے اس پہ حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ قید کہ خاندانی اور ان چیزوں کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں بھی عورتوں سے مشورہ کرنا اچھی بات ہے اس پہ حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عورتوں سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے انہوں نے اللہ نے کیا کے رسول آپ صرف یہ کریں کہ آپ جا باہر جا کر اپنا سر ملادے سے دیکھیں کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سر دیا آرام کھول دیا بس یہ دیکھنا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا وہ اٹھے اور اس تیزی سے ایک دوسرے کے سر کو مونڈنے لگے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہے کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کوئی کسی کو قتل ہی نہ کر دے مار ہی نہ دے انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کر رہے ہیں اٹھے اور سب اسلام پہ چل یہ اطاعت ہے یہ عورت کا مشورہ ہے قبول کیا جو اچھی بات ہے اسے قبول کر لینا چاہیے جی، ادھر بھی پابندیاں اب ان پابندیوں کو توڑ کر اور خدا کی شریعت کو ایک طرف رکھ کے جیسے خلا کی مثال تھی اور بھی مثالیں ایسی ہیں اب آدمی یہ کہے کہ میں ان چیزوں میں پڑھوں گی نا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم جو انسان بنے ہو تو انسانوں کے کام کرنے ہیں جو جانور ہیں جانوروں کے کام جو پتے درخت ہیں وہ درختوں کے کام ان درختوں نے اپنا پھل لانا ہے یہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک جنس ایک نو ایک کیٹیگری یہ تمنا کرے کہ کاش میں یہ بن جاؤں اور انسان کل کو جانوروں کا کام کرنے لگے جانور درختوں کا کام کرنے لگے یہ ہوتا نہیں اللہ نے انسانوں کو اس سے پیدا ہی باقی انشاءاللہ اللہ